زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو زیریں پہنے ہوئے تھے آپ ایک چٹان پر چڑھنے لگے لیکن چڑھ نہ سکے تو اپنے نیچے طلحہ کو بٹھایا اور چڑھے یہاں تک کہ چٹان پر سیدھے کھڑے ہو گئے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو اڑتیس یہ حدیث صحیح ہے